قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم اللہ تعالیٰ کہے گا تم سب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں نے تو عذاب کی دھمکی تمہیں پہلے ہی دے دی تھی رب العالمین کفار اور ان کے شیاطین ساتھیوں کو آپس میں جھگڑتا دیکھ کر کہیں گے کہ اب تم لوگ میرے پاس نہ جھگڑو اس کا کوئی فائدہ نہیں میں نے دنیا میں اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبانی یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو شخص اللہ کا انکار کرے گا اس کے ساتھ غیروں کو شریک بنائے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے آج کے دن تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے